الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان <laughs> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آل آل سيدنا سيدنا سيدنا محمد محمد محمد وبارك وسلم اللهم صل على وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی طرح کی بیعت کی ایک کو بیعت اسلام کہتے ہیں کہ جب کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونے لگتے تھے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیٹھ کیا کرتے تھے اس کو بیت اسلام کہا جاتا تھا اس کی مثال بیت اقبا اولا اور ثانی مینا کے اندر حج کے موقع پر جو مدینہ سے آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے بیت کی تھی یہ بیت اسلام کہلائی آج بھی اگر آپ مینا میں جائیں تو جو تیسرا جمرہ ہے جمرات میں سے اس سے آگے ایک مسجد اب بھی بنی ہے اس کو مسجد کہتے ہیں تو یہ بیت اسلام ہے دوسری بیت ہے کہ جب اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا عزم کرتے تھے تو بھی نبی اسلام کے آدھ پر بیت کرتے تھے اس کو بیت جہاد کہا جاتا اس کی مثال بیت رضوان اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شاہ سماتے ہیں اللہ اللہ یہ بیت رضوان صحابہ کو اس بیت پہ بڑی خوشی تھی اسی لیے وہ ترنگ میں آ کے کبھی کبھی کہتے تھے نحن محمد توبہ کہتے ہیں زندگی کے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عزم اور ارادہ کرنا اس کی مثال بخاری شریف کی حدیث میں بھی اور قرآن کی آیت میں بھی مردوں کی بیت کی مثال بخاری شریف کی روایت اور بادہ ابن سامد لانو اس کے راوی ہیں اور یہ بدری صحابی بخاری شریف کے الفاظ وقان شہید بدر بدر کے دن بھی یہ حاضر تھے بدری صحابی وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے گرد کافی صحابہ کا ایک ٹولہ ایک جماعت موجود تھی نبی اسلام نے ہاتھ بڑھا کر فرمایا اللہ تو نہیں تم بیت کیوں نہیں کرتے تو پوچھا کہ اللہ کے نبی کس بات پر بیت کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم شرک نہیں کرو گے تم یہ نہیں کرو گے وہ نہیں کرو گے کچھ بڑے بڑے گناہ گنوائے ان کا جی ہم حاضر ہیں چنانچہ سب صحابہ نے بیعت کی یہ بیت کہ اور یہی سلسلہ صحابہ سے پھر آگے تابعین تبا تابعین چلتا آ رہا صحابیات کی بیعت کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ الممتحنہ اللہ تعالی شا فرماتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا جا اکل مبمنات جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں اب دیکھو اگر یہ ایمان والی نہ ہوتی تو کہتے ادا جا عقل کافرات ادا جا عقل مشرقات ادا جا عقل منافقات مگر کیا کہہ رہے ہیں ادا جا عقل مؤمنات اس کا مطلب ہے کہ ایمان پہلے لا چکی ہیں یہ صحابیات تھیں ایمان والی عورتیں تھیں معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بھی کوئی بیچ ہوتی ہے جو کی جاتی ہے کیوں آئیں آپ کے پاس یو با یہ نکا آپ کی بیعت کرنے کے لیے کس بات پر بیعت کرنے کے لیے اللہ اللہ یشرکنا بل شیا ولا یسرکنا چوری نہیں کریں گی شرک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں گی موٹے موٹے چند گنا ان کو گنوا دیے کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی ولا معروف کسی معروف کام میں اے محبوب آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اگر یہ دل میں یہ ارادہ لے کے آئی ہے فبا یہ رہنا آپ انہیں بیت کر لیجئے اور پھر بیت کرنے کے بعد لہن اللہ یہ ہے راز اصل یہ تو توبہ کرنا ہی چاہتی ہیں یہ بھی توبہ کرے گی اے میرے محبوب آپ بھی ان کی طرف سے استغفار کیجئے نتیجہ کیا ہوگا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور اللہ تعالیٰ رہی تو معلوم ہوا اگر آدمی اس سنت طریقے پر توبہ کرے تو اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے توبہ تو ایک بندہ گھر میں بھی کر سکتا ہے اکیلا بیٹھ کے مگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی اس کے اوپر گارنٹی تو نہیں ہے نا وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے لیکن اگر اس سنت طریقے پر کریں گے اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے ان اللہ غفور یہ ان کا لفظ جانتے ہیں علماء تاکید کے لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ تاکید بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت انشاءاللہ یقینی ہوئی یقینی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت جلدی ہو جاتی یہ ایسے ہی سمجھے کہ ایک بندہ ایک سادے کاغذ پر آپ کو بیان لکھ کر دے دے عدالت نہیں مانتی اور اسٹام پیپر پہ لکھ کے دے دے عدالت قبول کر لیتی ہے تو یوں سمجھے کہ گھر میں جو ہے وہ سادہ کاغذ پہ بیان لکھ کے دینا دل چاہے تو قبول کریں دل چاہے تو نہ کریں اور یہ جو توبہ ہے نا یہ اسٹام پیپر پہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیں دو بھائی تھے پی آئی اے کے کاؤنٹر پر گئے تو وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک کو تو ٹکٹ لے کر کارڈ دے دیا کہ جی جاؤ اور دوسرے کو کہا جی انتظار کرو دونوں کی ٹکٹیں ایک جیسی دونوں نے ایک کمپنی سے خریدی دونوں نے ایک جیسے رقم بھری ایک کو جانے دیا دوسرے کو کہا انتظار کرو کیوں وہ کہ جی، پہلے نے ٹکٹ کنفرم کروائی ہوئی تھی اور دوسرے کی ٹکٹ چانس کے اوپر تھی اب سیٹ ہوگی تو ہم بھیج لیں گے نہیں تو ہم معذرت کر لیں گے یہی فرق سمجھ لیجیے کہ جو اس سنت طریقے کے مطابق کرے گا یہ تو کنفرم ٹکٹ کی مانند ہے اور جو گھر جا کے توبہ کرے گا اکیلا تو وہ چانس کی ٹکٹ کی مانند اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو قبول کر لیں گے چاہیں گے تو سنت کی وجہ سے اس عمل کی قبولیت بڑھ گئی اب ذرا ایک بات توجہ فرمائیے تو لباس بھی موجود ہوں گے حدیث پاک میں جس حدیث کی سند نبی علیہ ساط اسلام تک جا پہنچے نا اس کو سند متصل کہتے ہیں اور اس کا رتبہ بڑا اونچا ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی سند متصل ہے جس طرح اس قول کا فیل کے نسبت سند نبی علیہ اسلام تک پہنچ گئی مل گئی رتبہ پڑ گیا اسی طرح یہ جو بیت کا عمل ہے اس عمل کی سند بھی اوپر چلتے چلتے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے یہ سند متصل والا عمل ہے آپ اس عاجز کے ساتھ مل کے کلمات پڑھیں گے میں نے اپنے شیخ کے ساتھ پڑھے انہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ انہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ چلتے چلتے یہ سلسلہ سینا تک پہنچتا ہے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ عمل سند متصل رکھتا ہے ہمارے مشائق کے پاس شجرے موجود ہیں جیسے خاندانی شجرے ہوتے ہیں نا آج ہم نے وہ کمرے میں بادشاہ صاحب کا شجرا دیکھا ماشاء اللہ آدم علیہ اسلام سے لے کر ان تک سارے نام انہوں نے دیے تو اسی طرح یہ جو روحانی سلسلے ہیں ان کے بھی شجرے ہیں ہمارے پاس بزرگوں کے باقاعدہ نام موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام سے صدیق اکبر نے یہ کلمات پڑھے ان سے آگے ان سے آگے یہ سلسلہ چلتے چلتے چلتے آج تک موجود ہے اور یہ سنت رہے گی دنیا میں جاری لہذا یہ عمل اس سند متصل پانے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اہمیت رکھتا ہے تو جو بندہ اس طرح سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندے کی توبہ کو رد نہیں فرمایا کرتے اسی لیے یہ عمل ہے تو سنت مگر ہم نے دیکھا کہ اس عمل کو کرنے سے انسان کی زندگی میں فرائض زندہ ہو جاتا ہے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ایک عمل ہے جو ہمارے ساتھیوں نے فرما دیا کہ دور دور سے چکے لوگ آئے اثر کے بعد بھی انہوں نے مجھے پیغام بھیجا جی کہ بیٹھ ہونی ہے اور اب پھر اعلان ہوا تو یہ آج خطبہ پڑے گا اور پھر توبہ کے کچھ کلمات پڑھائے گا جو حضرات بھی سچے دل سے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں وہ ان کلمات کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے اور آئندہ اللہ کی طرف سے نیکی پر بندے کی مدد ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں ہوں گی نیکی کی زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی دل میں یہ نیت کر لیجیے کہ ہم اللہ حرب العزت کی رضا کے لیے نبی علیہ السلاط والسلام کی اتباع کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے یہ تین مقاصد ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نبی علیہ اصلاح والسلام کی اتباع کے لیے اور اپنی اصلاح کی نیت کے لیے ہم اس وقت یہ کلمات توبہ کے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنا آسان فرمائے اگر کہیں کپڑا نہیں پہنچ رہا تو آپ زبانی یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں بس کرو اگر دور تک آواز جا رہی ہے مرد سن رہے ہیں عورتیں سن رہی ہیں وہ بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس توبہ میں شریک ہو سکتے ہیں وہ بھی کلمات پڑھ سکتے ہیں اب دل کے کانوں سے الحمد للہ وکفا اما بعد یہ کلمات سچے دل سے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع جمی احکامی اقرار بلسانی و تصدیقم بل قل اشد اللہ اللہ و اشحد ان محمدن عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ کو بتائے ہو چکے ہیں چند معمولات سن دیجیے اراد وظائف ہمارے بزرگوں نے یہ اراد وظائف قرآن و حدیث سے نکال کر پھر پیش کیے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا مثال کے طور پر چند اعمال کرنے ہیں میں مختصر انداز میں ان کی دلیلیں بھی ساتھ دیتا جاؤں گا ایک ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ تعالی کا دل میں دھیان رکھنا یہ رجوع اللہ انابت اللہ اسی کا نام ہے ذکر اللہ اللہ دین یزکر اللہ تیامم ولا جلوب لیٹے بیٹھے کھڑے تین تو حالتیں ہوتی ہیں تو فرمایا جو تینوں حالتوں میں یاد کرتے ہیں یعنی ہر حال میں ہمیں یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اس کا حکم دیا فض کر اللہ قیام و والا جنوب اب یہ فض اللہ اللہ یہاں پر امر حکم دیا جا رہا ہے تم ذکر کرو یاد کرو ہمارے بزرگوں نے اس کو ایک معمول بنا لیا اب حکم قرآن تھا ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھئی اس کو تم اپنا ایک وظیفہ بنا لو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد کرو اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول اللہ تل ہی کام اسلاتے خواب نہیں تلب و والابصار دیکھ یہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ قرآن کا حکم ہے اور دیکھو ہمارے سلسلے کا ایک ورد ہے وظیفہ ہے دوسرا فرمایا کہ ذکر کل بھی کریں ذکر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ذکر لسانی ایک ہوتا ہے ذکر کل بھی زبان سے یاد کرنا دل سے یاد کرنا ویسے سچ بات بتاؤں کہ یاد کا مقام انسان کا دل ہوتا ہے ہاں بتائیں ایک بیٹا پردیش گیا ہوا ہو تو کبھی اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے بیٹے میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے ہمیشہ کہے گی بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ یاد قلب کا کام ہے زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے تو یہ قلبی ذکر جو ہے نا یہ حدیث پاک کے مطابق ستر گنا فضیلت رکھتا ہے ذکر لسانی کی وجہ سے تو آپ یہ قلبی ذکر روزانہ کریں اب سنیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ چار فرماتے ہیں وزر رب فی نفسک ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں اپنی سوچ میں اپنے دھیان میں ای فی اپنے دل میں اللہ کو یاد کر اب یہ وزقر پھر حکم ہے حکم خدا رب فی نفسک مفسرین نے لکھا تم اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو یا اللہ کیسے یاد کریں آگے تفصیل دے دی کہ وقیفہ گر گراتے ہوئے خفیہ انداز حضرت شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن تفسیر میں وقیفہ کے تحت لکھتے ہیں کہ ان الفاظ سے قرآن مجید میں ذکر قلبی کا ثبوت مل رہا ہے اور فرمایا ودون الجہر من القول آگے ذکر لسانی کا بھی تذکر آ گیا تو اگر ہم اس آیت پر روزانہ صبح و شام دس پندرہ منٹ عمل کر لیں تو یہ حکم خدا منشاء خدا بندی تو صبح اور شام اللہ کی یاد میں بیٹھا کریں کہ میں اس آیت کا مستاق بن کے بیٹھ رہا ہوں وقت رب بفی نفسک تذر عام وفی اور اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے کیا یاد کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وز پورسم رسم و بک دیکھو قرآن ذکر کر اپنے رب کے نام کا اب کوئی ہم سے پوچھا جی کہ رب کا نام کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ اس میں ذات تو اللہ ہی ہے اس میں جلالت اللہ تو ہم کسی طرح بیٹھ کے دل سے اللہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے ہم سن رہے ہیں اب کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کہتے ہیں وہ جی حرف داسات ہونا چاہیے یا اللہ کہنا چاہیے فقط اللہ اللہ کا کیا مطلب اللہ کے بندو یہ محبت کی دنیا ہے بچہ جب روتا ہے تو کیا کہتے ہیں امی امی امی وہ بھی حرف انداسات لگاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ امی کا نام لیا امی تڑپ جائے گی بالکل اسی طرح مومن جب اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اوپر اپنے ہاں یاد کرتا پر میں پہ زکر عنی فی نفسی زکر تو ہوں فی نفسی و ان زکر عنی فی ملائن زکر تو فی ملائن وہ جن کا عشق صادق ہے کب فریاد کرتے ہیں وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوتے مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں ہم بھی اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں اللہ کی یاد کو دل میں بسائیں زندگی ہے امر اللہ زندگی اقرار ہے قلب اللہ اللہ زندگی کا ساتھ اللہ یہ ہمیں ساز نصیب کر دے نا تو پھر مزہ آ جائے اسی اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا جو دم غافل سو دم کا جو سانس غفلت میں گزر گیا سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا ایک سانس کے بقدر بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے خیال کا پی مسوا کافی قلبی فعین قریب محبوب کو کہاں چھپ سکتا ہے اللہ جن کو محبت ہوتی ہے تو ہر وقت اللہ کی یاد اللہ تیسرا ہے دوسری سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام پڑھنا اس کا بھی اللہ نے حکم دیا جی ہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا اب علماء سے پوچھو نا کہ یہ سلو کون سا سیغ ہے امر حکم پڑھو سلاد پڑھو سلو علیہ وسلم تسلیما اگر اس سلو کے حکم کو سامنے رکھ کے ہم سو مرتبہ صبح پڑھ لیں اور سو مرتبہ شام پڑھ لیں تو ہم نے حکم خدا پر عمل کر لیا پھر استغفار سو مرتبہ صبح شام یہ بھی حکم خدا چنانچہ کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو استغفار کرو ایک جگہ نور اصلاۃ اسلام جن کے بارے میں آج ماشاءاللہ جمعے میں خطبہ سنا آپ لوگوں نے پکل تیرو رب اب یہ استغ ربکم رب کیا ہے بھائی حکم ہے پھر امر کا سیگا استغفار کرو اپنے رب کے سامنے تو ہم بھی سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام استغفار کریں اور پانچویں چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت اللہ آتی نہ کتاب یتلو تلاوتی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں حکم فرمایا پر میں تیسر من القرآن اب یہ اکرا کون سا سیکھا امر کا سیکھا ہم بھی قرآن پاک پڑھے بھائی ایک پارا دن میں پڑھ لے تو بہت اچھا مشکل ہے تو چلو آدھا پارا صحیح مگر کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے یہ پانچ اعمال پہلے کا نام وقوف کلوی رکھ دیا ہمارے بزرگوں نے کہ دل کا دھیان رکھنا دوسرے کا نام ذکر قلبی یعنی مراقبہ رکھ دیا تیسرا درو شریف چوتھا استقبال پانچواں قرآن مجید اب یہ سب کا حکم قرآن مجید سے ہی نکل رہا ہے تو کون سا اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں وہ قرآن مجید ہی سے ہیرے موتی نکال کے دے رہے ہیں اس لیے ہم نے دیکھا کہ جو بندہ ان معاملات کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو ضرور بدل دیتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بدل دی ہزاروں لوگوں کو بدل عجیب تاثیر ہے ان معمولات اگر میں کبھی آپ کو واقعہ سناؤں نا کہ لوگ کیسے بدلے حیران ہو جائیں گے ایک مرتبہ ایک ملک میں شاید ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا یہ عاجز تو وہاں کا ایک نوجوان ہاتھ میں اس کی شراب کی بوتل تھی اور پیتا ہوا جا رہا تھا اس کی نظر پڑی نا میرے اوپر تو پیچھے ہٹ کے آیا اور مجھے کہتے ہیں لائک یو میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں تو میرے دل میں فوراً خیال گیا کہ شاید اس کو یہ پگڑی یہ چوگا یہ سب کچھ اچھا لگاؤ اور میں نے کہا you like this turban this dress تمہیں پگڑی اور ہے لباس اچھا لگا ہے کہتے no I see some light on your face مجھے تمہارے چہرے پہ کچھ روشنی نظر آ رہی ہے میرے دل میں فوراً یہ بات گئی کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا میں نے کہا بھائی آپ مجھ سے بھی بہتر بن سکتے ہیں اچھا کہتے میں آتا ہوں ابھی میرے سامنے ایک وہ واش روم بنا ہوا تھا وہ لڑکا وہاں گیا اور اس نے اس شراب کی بوتل کو یوں کر کے ٹریش کین میں پھینکا اور پانی کے اوپر جا کے اس نے کلی کی اپنا فریش اپ کیا اور آ کے میرے پاس بیٹھ گیا ساتھ والی کرسی پہ کہتے let me introduce myself میں اپنا تعارف کرواتا ہوں یہ میرا نام ہے اور میں نے جاپان ٹوکیو یونیورسٹی سے کمپیوٹر میں ایم ایس سی انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور ایک کمپنی کے اندر میں مینیجر ہوں مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزر گیا اور مجھے ہر طرف سے گناہ کی دعوتیں ملتی ہیں باہر کا کوفر کا ماحول ایسا ہی ہے راستہ چلتے ادھر سے گناہ کی دعوت مل رہی ہے تو اس کو میں نے یہی توبہ کے کلمات پڑھائے ابھی جو پڑھائے تھے اور یہی ذکر کا طریقہ بتا کے وہاں سے میرا بھی فلائٹ کا ٹائم آ گیا رخصت ہو گیا کوئی دو تین مہینے کے بعد اس نے مجھے خط لکھا اس خط میں اس نے دو باتیں عجیب لکھی پہلی بات تو یہ لکھی کہ میں پانچ نمازیں تو پڑھتا ہی ہوں کبھی کبھی مجھے تحجد کی بھی توفیق مل جاتی ہے اور دوسری بات اور عجیب لکھی لکھتا ہے کہ اس بات پہ میں حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوں تو میں نے پھر اس کو جواب لکھا انگلش میں اور جواب میں میں نے کہا کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد دیتی اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے یہ بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالی حفاظت فرما دیتا دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا انسان گنا کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے اللہ کی رحمت اچھال دیتا باہر نکال دیتا اللہ کرے یہ اللہ والوں کی دعائیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں تو یوں زندگی اللہ تعالی بدل دیتے ہیں ایک شہر میں اسی طرح بیت کی محفل ہو رہی تھی ایک آدمی دوسرے کو بار بار کہہ رہا تھا کہ بیت کرو بیت کرو میں نے اسے منع کیا کہ بھائی زبردستی کی تو بات نہیں ہوتی ہے تو خوشی کی بات ہوتی ہے تو وہ آدمی مجھے کہنے لگا جی یہ میرے بڑے بھائی ہیں جو مجھے مجبور کر رہے ہیں <coughs> میں اپنا تعارف کرواتا ہوں میں یہاں پولیس میں ایس ایچ او ہوں حاضر ڈیوٹی محکمہ پولیس میں ایس ایچ او تھانے دار اور یہ مجھے بھائی بڑا کہہ رہا ہے کہ بیت ہو جاؤ حضرت آپ جانتے ہی ہیں ہم پولیس والوں کا حال ہر وقت گالیاں ہماری زبان پہ ہر وقت الٹے سیدھے کام حرام ہمارے منہ کو لگا ہوتا ہے کہنے لگا جو گناہ لوگ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ تو سب میں نے کیے ہوئے یہ میری زندگی ہے میں کیا ٹھیک ہوں گا تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ان کلمات کی تاثیر ہے ایسی کہ ہم نے بہت لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا وہ کہتے تھے اچھا جی مجھے بھی پڑھا دیں لو جی اس نے بھی کلمات پڑھ لیے یہی جو آپ نے توبہ کے کلمات پڑھا اللہ اللہ چلے گئے اپنے اپنے گھر چار چھ مہینے کے بعد پھر اسی شہر میں اسی مسجد میں نوجانہ ہوا تو اثر کی نماز پڑھ کے اٹھے نا تو ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اس نے پیچھے سے آ کے نا یوں حق کیا گلے ملا بہت حیران کہ میرا پرائمری اسکول کا کلاس فیلو تو یہاں ہے کوئی نا جو اتنا فری ہو یہ کون ہے جو پیچھے تو یوں گلے مل رہا خیر جب اس نے چھوڑا اور میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہی ایس ایچ او صاحب چہرے پہ تھوڑا سنت کے آثار نمودار میں نے کہا ایس ایچ او صاحب کیا حال ہے کہنے لگا حضرت ایس ایچ او تو اسی دن مر گیا تھا بس آپ کا غلام زندہ ہے پھر اس نے کہا کہ حضرت میرا دل ایسا بدلا ہے کہ اس وقت میں تحجد کی نماز اپنے گھر پڑھتا ہوں اور فجر کی اذان اس مسجد میں میں آ کے دیتا ہوں حاضر ڈیوٹی ایس ایچ او اللہ نے دل بدل لیا اب ہمارے ایس ایچ او ایسے بن جائیں تو بھائی یہ ہمارا معاشرہ کیسا ہو جائے گا سبحان اللہ بدل کے دیکھا ہے بلکہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ اس سے بھی عجیب کر ہے اور یہ مجھے ایک عالم نے بتایا جو دار دیوبند سے خود فارغ تھے حضرت کے خلیفہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد فرمانے لگے کہ میرے سات آٹھ بچے اندازہ اتنے تھے بیٹے بھی بیٹیاں بھی اور اللہ کے فضل سے سب عالم حافظ کاری بچیاں بھی عالمات حافظات کاریا ای خانہ ہما است اور وہ ایک جگہ خطیب امام بھی تھے کہنے لگے کہ میرا ایک ان میں سے لڑکا ایتا تھا صرف ایک وہ انگریزی تعلیم کی طرف نکل گیا اور اس نے فرینچ زبان سیکھ لی اور یونیورسٹی میں فرینچ لینگویج کا پروفیسر بن گیا کہنے لگے اس کا ماحول جو بدلا تو ایسا بدلا کہ وہ میرا بیٹا دہریا بن گیا اب میں اور میری بیوی ہم گھر میں رات کو تحجد میں روئیں یا اللہ اللہ ماں کا گھرانہ ہے میں امام خطیب ہوں میرے بچے حافظ عالم مفتی سارے ایسے ہیں اور ہم میں سے ایک ایسا کہ یہ نہیں کہ بے نمازی یا غافل نہیں دہریا خدا کے وجود کوئی نہیں مانتا کہنے لگا ہم اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے بڑے عرصے کے بعد میری بیوی نے مجھے کہا کہ دیکھو ہم کب تک اس کو چھپائیں گے شیخ کو تو اپنی ہر بات بتا دینی چاہیے مریض اپنا مرض چھپاتا رہے گا ڈاکٹر سے تو علاج کیسے ہوگا تو اس نے مجھے کہا کہ جو مرضی ہے شرم ساری آئے تم حضرت کو بتا دو کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہے کہنے لگے حضرت ہمارے گھر آتے تھے میں ایک دو ہفتے کے لیے گھر سے ہی چلا جاتا تھا ملتا شکل ہی نہیں دیکھتا تھا جب انہوں نے بتایا حضرت کو تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا اس بچے کو بلاؤ اور اس کو اتنا کہو کہ میرے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لے اب جب بچہ آیا ماں نے اسے کہا کہ بیٹے ہم آپ کے ماں باپ ہیں آپ کو ہم سے اتنا پیار ہے محبت ہے تو حضرت کے ساتھ مل کے کلمات پڑھ لو اس نے کہا میں کسی لیے پڑھوں نہ میں خدا کو مانتا ہوں نہ دین کو مانتا ہوں نہ میں کلمات کو مانتا ہوں میں کسی میں ماں باپ نے ان کو سمجھایا کہ بیٹے تو کلمات پڑھ لو پڑھنے میں تمہارا کیا لگنا ہے کافی دیر بات چیت کے بعد وہ کہنے لگا اچھا آپ لوگوں کے مجبور کرنے پر میں کلمات تو پڑھ لوں گا میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں وہ کہتے ہیں میں نے حضرت کو بتایا حضرت نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ کچھ کرے میں نے تو اتنا ہی کہا ہے نا کہ میرے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لوں کہنے لگے اس پہ بچہ تیار ہو گیا فرماتے ہیں ہمارے حضرت کہ اسی میں راز ہوتا ہے ہم رجال اللہ جلیس ہوں یہ اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا اس بچے نے آ کے حضرت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لی اب یہ واقعہ اگلا اس بچے نے خود بتایا ملاقات کے دوران میری ان سے خود ملاقات ہوئی بین ملک میں کہنے لگے میں نے کلمات تو پڑھ لیے پتہ نہیں کیا ہوا میرے دل میں حضرت کے ساتھ ایک محبت سی آ گئی میرا جی چاہے میں انہیں دیکھتا رہوں میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں میں ان کی باتیں سنوں تو پھر کیا ہوا کہ بجائے حضرت کے آنے پر گھر سے جانے کے میں گھر پہ ہی رہا اب جب گھر پہ تھا تو کبھی حضرت کے سامنے کھانا رکھ دیتا کبھی دسترخوان بچھا دیتا جب میں نے کچھ بیٹھنا رہنا شروع کیا نا تو پتہ نہیں کوئی مقناطیسیت تھی جس نے میرے دل کو متوجہ کیا اور مجھے حضرت کی باتیں اچھی لگنے لگ گئی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیا ایک دن کوئی قبولیت کا ایسا وقت تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے دل کی جو گھنڈی تھی گرا تھی اس کو کھولا اور میری آنکھوں سے آنسو بھی آنے لگے اور میں نے پھر اپنے ابو کو بتایا کہ میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے خدا کو بھی مان لیا ہے میں دین اسلام میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں پھر کہنے لگا میرے اندر دین کا شوق پیدا ہو گیا تو میں نے پھر دین اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا وہ بچہ پھر آٹھ سال باقاعدہ عالم بنا بخاری شریف کی کتابیں پڑھی اور اللہ کی شان کے پھر ہمارے حضرت کے پاس دو سال ذکر سیکھتا رہا اور ایک وہ وقت آیا کہ ہماری حضرت نے اس کو اجازت اور خلافت عطا کر آج وہ نوجوان اس یونیورسٹی کے اندر سینکڑوں انسانوں کے کلمہ پڑھنے کا سبب بنا ہوا ہے خود نہ تھے جو راہ پر کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یہ شان نبی علیہ السلام کی تھی اور ان کی اتباع کی وجہ سے اللہ یہ رنگ ان کے متبعین اور عطا فرما دے تو اس لیے یہ جو مل کے توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں نا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے جغادریوں کو دیکھا ایسے ایسوں کی زندگیاں بدلتی دیکھی ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگا کہ میں فلاں ملک کے جو ایکٹر ہیں فلمی ان کی اتنی فلموں میں میں کام کر چکا ہوں اس نے بتایا اور کہنے لگا کہ میرا یونیورسٹی کا دوست مجھے کہنے لگا ادھر سے جانے تو میں اس کے ساتھ آ گیا اور میں بیان میں بیٹھ گیا پتہ نہیں کیا میرے دل پر ہوا اور میں نے اب توبہ بھی کر لیے اور بیت بھی ہو گیا ہوں اور اب آپ مجھے بتائیں کہ میں زندگی کیسے گزاروں اور کہنے لگا کہ مجھے اب خاموش زندگی گزارنی پڑے گی کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ فلاں جو ہے فلم کا ایکٹر وہ بھی اب مسلمان گئے اللہ کی ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو مسلمان دیکھا تو یہ معمولی بات نہیں ہے الحمدللہ للہ چونکہ پہلی مرتبہ تھی اس لیے کچھ اس عنوان پر کہنا تھا یاد رکھیے ہمارے مشاعر متبع شریعت و سنت ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے اللہ توبہ وہ گمراہوں سے اللہ ہمیں بچائے ہم اس طریقت کے قائل ہیں جو شریعت کی تابع ہوتی ہے بات ملائی ہمارے یہاں در کفے جام شریعت کفے سندان عشق ہر کے ندان جام و سندا باپ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے مشاہد کو جدائے خیر دے جنہوں نے ہمیں شریعت کے راستے کے اوپر چلایا اور پوری زندگی اس کو نبھانے کا حکم فرمایا اب چونکہ کلمات پڑھا دیے تھے اس کے بعد کچھ معاملات بھی بتا دیے ان کو آپ اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور اگر آپ کوئی کیفیت محسوس کریں تو خط کے ذریعے فون کے ذریعے آپ اس عادت سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس آج رابطہ بہت آسان ہے نام یاد ہو تو بہت اچھا نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں تین لفظ یاد رکھیں محتم دار العلوم جنگ فقط پاکستان کے کونے سے کہیں کوئی خط لکھ دے اللہ کی شان کے تین لفظوں سے خط مل جاتا ہے محتم دار العلوم جنگ فقط اتنا آسان پتہ ہے تو آپ خط و کتابت بھی کر سکتے ہیں فون بھی کر سکتے ہیں بہرحال یہ تو ایک رابطہ ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور اس آجز کی بات کو پوری تسلی کے ساتھ آپ نے سنا ابھی یہ آجز دعا کرے گا مگر دعا سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا ذکر بھی کر لیں مراقبہ کر لیں جو کچھ سنا ہے اس کو اپنے دل میں ذخیرہ کر لیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ ہر بری عزت کی یاد میں ڈوب جائیں یہ تصور کریں کہ اللہ ہر بری عزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا قبلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری پر یاد سن لے میرے مولا میری پر یاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گاری میں کب تک عمر کاٹوں گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے لا الہ الا اللہ دعا کر لیجیے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے فرما ہمارے ایپوں کی شدت خوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما آپ ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگن سے اپنے ذکر کو جھری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے مولا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے منجاب کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما میرے مولا ہمارے دوگنا دن میں کیے معاف فرما شکاتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما اور جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما میرے مولا ہمیں برے وقت سے محفوظ فرما برے دن سے محفوظ فرما بری راتوں سے محفوظ فرما نفس کے کے مکر و ایک سے محفوظ فرما اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے پھر کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی چولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہمارے حال پر بھی رحمت کی نظر میرے مولا ہمارے حال پر رحمت کی نظر اے اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما ڈگمگانے سے محفوظ فرما پھسلنے سے محفوظ فرما اے اللہ قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما میرے مولا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما میرے مولا درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہم نے اب دیکھا کہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے تو بچے سے نفرت نہیں کرتی پھینک نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے وہ بچے کو دھو لیتی ہے پھر سینے سے لگا لیتی ہے اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجازت نکلے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں اے اللہ ہم سے نفرت نہ فرمائیے ہمیں اپنے سے دھکے نہ دے دیجیے ہمیں شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے میرے مولا ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجیے اور اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں چھپا لیجیے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے ہماری بگڑی بنا دیجئے اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اللہ جو اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما جو کاروبار کی طرف سے پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ عزتوں کی روزی نصیب فرما عزتوں کی زندگی نصیب فرما قیامت کے دن اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما اے اللہ اس محفل میں جو بھی لوگ موجود ہیں اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما اور سب کی نیک مرادیں پوری فرما اے اللہ بادشاہ صاحب نے جس محبت کے ساتھ یہاں آنے کی دعوت دی اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ دنیا آخرت کی عزتیں اور سعادت نصیب فرما اے اللہ جو دو ترین دوست احباب علماء طلباء آئے ہیں اللہ سب کے دل کی چاہتوں کو قبول فرما اور سب کو اپنا قرب نصیب فرما میرے مولا ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے کہ وہ غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی اور کہتے تھے وہ تصدق علیہ ان اللہ یش جلب اللہ ہمارا حال وہی ہے کہ عمل پورے نہیں ہے مگر آپ سے اجر پورا مانگتے ہیں اے اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں آپ کی اپنے بندوں کو معاف کر دیجئے اے اللہ آپ فرما دیجئے اللہ تصریف علیکم لیو میرے مولا مہربانی فرما دیجئے اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ جب عزت علیہ اسلام اور حضرت ان ان کے بھائی جو ہیں وہ گئے تھے فرعون کی طرف تو آپ نے دونوں کو کہا تھا لہو لا لینا کہ فرعون کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا نرم گفتگو کرنا اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم کو کہتا تھا اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کا حکم فرماتے ہیں تو یہ آپ کے وہ بندے ہیں جو سجدے میں سر ڈال کے اللہ سبحان ربی کہتے ہیں اللہ ان کے سبحان ربی اللہ کو قبول کر لے میرے مولا اپنے ان بندوں کے سبحان ربی لال کو قبول کر لے اللہ ان بندوں کو معاف کر دے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دے خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ حسرت حسرت نہیں حسرت اس پہ ہے کہ مسجد میں توبہ کرے اور قبول نہ ہو اور پھر وہ گھر سے اس گھر سے نکل کے جہنم میں جائے اللہ ہم مسجد سے نکل کے جہنم میں نہیں جانا چاہتے میرے مولا ہمیں معاف کر دیجیے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اے اللہ آپ کو ہمیں اس وقت تک منانا ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے اے اللہ آپ کو آپ کے چہرے کے اس نور کا واسطہ جس سے روشن ہو گئی اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے لیے اے اللہ نور اللہ جس نے ظلمتوں کو روشن کر دیا اللہ اس نور نے ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے کرم فرما دیجیے میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ اس دامن کو بھر رحمت کا معاملہ فرما دیجیے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما میرے مولا جنہوں نے ہمیں گاؤں کے پیغامات دیے خط لکھے خون کیے ان کو بھی ان نیک گاؤں میں شامل فرما ہمارے والدین عزیز کار مشاعت دوست احباب بھائی جو دنیا سے پہنچ چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اللہ درجات عطا فرما اللہ اللہ اے اللہ مدار سے کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اور اس کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق کتا فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مکالا فرما صلی اللہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین